روٹ ورڈس کے بارے میں کچھ معلومات میں نے سوشل میڈیا پہ رکھی ہوئی ہیں تو آپ ایک بار اسے بھی سنیں تاکہ اس سے فائدہ ہو شروعات میں میں روٹ ورڈ کے ساتھ جو ورڈ انالیسس کرنے والی ہوں وہ تھوڑا ڈیٹیل میں کروں گی لیکن اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی وہ آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے جس طرح میں شروعات میں آپ کو سکھاؤں گی ڈیٹیل میں جانا تو ایک آپ کو آئیڈیا آ جائے گی کہ کس طرح آپ ورڈ انالیسس کریں تو اس کے لیے میں آپ سب کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ سبھی ایک بک ہیں مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی ہیں تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں یہ دو والیومس میں ہیں یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں اور بہت اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ بہت ساری آپ کو معلومات ملے گی کہ ہر ورڈ کے اندر روٹ ورڈ کے ہر روٹ ورڈ کے اندر جا کر اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ بک آپ ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے شروعات میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں تھوڑے سے ورڈس لیں گے اس کے بعد آپ نے خود سیلف اسٹڈی کرنی ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر ٹائم ہم تفسیر میں لگائیں گے اس لیے ہم وقت بچانے کے لیے ورڈ انالیسس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے چلے اب ہم شروع کرتے ہیں روٹ ورڈ اور ورڈ انالیسس کا لیسن سورہ الفاتحہ تو سورہ جو ہے سورہ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ دو بتایا گیا ہے الگ الگ علماؤں نے ایک تو بتایا ہوا ہے سین واؤ را دوسروں نے بتایا ہوا ہے سین حمزہ را سین و را اگر ورڈ لیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے دو الگ الگ مطلب آتے ہیں ایک تو مطلب یہ ہوگا کہ شہر کے گرد حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار جو ہوتی ہے نا یعنی شہر ہے کوئی ایک اس کی حفاظت کے لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک دیوار جیسے بنائی ہوئی ہوتی تو اس فصیل یا اس دیوار کو کہتے ہیں یہ سورہ اس کے لیے اس کا کیا ریلیشن ہے اس میں علماء بتاتے کہ ہر سورہ جو ہوتی ہے نا سورہ الفاتحہ ہو سورہ البقرہ ہو تو ہر سورہ دیوار کی طرح اپنے جو مضامین ہیں ٹاپکس ہیں سبجیکٹس ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے اس کو گھیرے ہوئے ہیں تو اس لیے اس کو سورہ کہا جاتا ہے اور دوسرا سیر روا سے اگر ہم روٹ وٹ کو لیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ بلند مرتبہ کے لیے آتا ہے اب اس سے کیا ریلیشن ہے اس کا ریلیشن یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی ہر صورت کلام اللہ کا حصہ ہوتی ہے اس لیے اس وجہ سے یعنی اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ رکھتی ہیں اس لیے یہ سین واورا اس کا روٹ وٹ لیا گیا اس کے دونوں مطلب آ سکتے ہیں سین واورا سے بلند مرتبہ یا شہر کے گرد جو حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار ہوتی ہے اس کو بھی کہتے تو اس سے ریلیشن ہے اب جو لوگ کہتے سین حمزہ را اس کا روٹ ورڈ اگر روٹ ورڈ میں جائے گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو بقیہ یا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے نا ٹکڑا یا حصہ اس کو کہتے اب اس کا کیا ریلیشن ہے تو اس کا ریلیشن یہ ہے کہ سورا جو ہوتی ہے سورا بھی قرآن کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے نا ایک حصہ ہوتی ہے اس لیے اس کو سورا کہا جاتا ہے تو یہ سورا کے آپ نے روٹ ورڈ کے اندر دیکھے کہ اس کا کیا ریلیشن ہے روٹ ورڈ کا اب سورہ الفاتحہ فاتحہ کیا ہے روٹ ورڈ اس کا دیکھے فاتحہ فتح بولتے نا فاتحہ تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک تو مطلب ہے کھولنے والی اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی چیز سے بندش کمپاؤنڈنگس ہوتی ہے اور جو پیچیدگی یعنی جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس کو دور کرنا دونوں مطلب میں آتا ہے فاتحہ اب کھولنے والی جو بتایا گیا ہے فاتحہ اب یہ دیکھا جائے تو یہ فائل کے اسکیل پہ کیا ہے فائل فاتح اور اس میں تامربوتا ہے کیونکہ یہ فیمینائن میں آتا ہے مونس میں آتا ہے کیونکہ سورہ جو ہے وہ مونس کی علامت آپ دیکھیں گے تام اربوطہ جہاں پر آتی ہے نا گول تیز ہوتی ہیں اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مونس کے لیے آئی ہیں فیمینائن جینڈر کے لیے آئی ہوئی ہیں اس لیے اس کو فاتح نہیں بلکہ فاتحہ فاتحتن کہا گیا ہے الفاتحہ الفاتحتو کا مطلب کیا ہے کہ کھولنے والی اب یہ کیا کھولتی ہے سورہ فاتحہ کیا کھول رہی ہے اس سے مراد کیا ہے قرآن حکیم کی جو ابتدا ہے شروعات جو ہے وہ کرنے والی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے کیا کھولتے سورہ الفاتحہ کھلتی ہے نا کیونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس کی شروعات ہوتی ہیں اس لیے اس کو سورہ الفاتحہ نام دیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آؤز من الشیطان الرجیم کے روٹ ورڈ پہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے کہ آؤز کا کیا روٹ ورڈ ہوگا تو آئین واؤ زال اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب روٹ ورڈ میں جائیں گے تو کسی کی پناہ لینا آپ نے کس سے کسی چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ لی اور اس سے چمٹے رہنا اور اگر ہم بولیں گے اوئیزو و اوئیزو بلّہ و بی کے ساتھ آتا ہے اوئیزو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو اللہ کی پناہ میں دینا جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں بچوں کے اوپر جب ہم کرتے ہیں تو اوئی زبی کلیمات اللہ تو ہم ان کو پناہ میں دے رہے ہوتے کیونکہ بچے خود دعا نہیں پڑھ سکتے جو بات بھی نہیں کر سکتے تو ماں باپ ان کے اوپر یہ دعا کرتے تو اوئی زو بولتے ہیں اس وقت تو اس وقت کیا ہوگا دوسروں کو اللہ کی پناہ میں دینا اور اسی طرح ہم کیا بولتے ہیں معاذ اللہ کچھ ایسی غلط چیز نظر آئی تو معاذ اللہ اللہ پناہ میں رکھے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی روٹ ورڈ دیکھا جائے تو آئے واؤ ظال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور اس قسم کی جو ہم ابھی برائی سنیں یا دیکھیں اس قسم کے برے کام سے بچنے کے لیے اس کی مدد مانگتے ہیں اللہ کی مدد مانگتے ہیں کیونکہ یہ جو گناہ کا کام ہے جس کا ارتکاب ہے وہ اس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم کیا بولتے ہیں معاذ اللہ اللہ پناہ میں رکھے ایسے برے چیز سے تو اس وقت بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی آتا ہے پھر الاؤضی اوزتوں آئین واؤ زال تا گولتے جو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کے ذریعے کسی چیز سے بچاؤ حاصل کیا جائے یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ بچاؤ حاصل کر رہے اس چیز سے اسی سے وہ تعویذ جو تمیمہ کہتے ہیں وہ ہے آؤزتو دم جھاڑ کرتے اس کو آؤزتو کہتے ہیں تو تعویذ باندھتے وغیرہ اب وہ الگ ٹاپک ہے کہ یہ الاؤ ہے یا نہیں ہے وہ الگ ٹاپک ہے لیکن وہ جو تعویذ ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کی پناہ میں آ گئے تو اسی سے وہ آئین و اوزال سے یہ روٹ ورڈ نکلتا ہے تعویذ کا بھی پھر او کسی کو خطرے سے بچانا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئین و افضال سے کتنے ورڈس بن رہے اور ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کچھ چیزیں ایسے استعمال کرتے ہی ہیں پھر آؤز و بلّہ ہی بی پلس اللہ ہی اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا حمزہ لام ہا جو ہے بولتے ہیں نا دو چشمی والا حمزہ لام ہاں اللہ کیا ہے اللہ اللہ کا پرسنل نیم ہے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے باقی سارے جو نام آتے ہیں جیسے الرحمٰن ہے الرحیم ہے وہ اللہ کے صفاتی نام آتے ہیں ایٹریبیوٹس آتے ہیں اللہ کے تو بلّہ اللہ کی اعوذ و بلّہ اللہ کی پناہ میں مین مین کا کوئی روٹ ورڈ نہیں آئے گا کیونکہ نہ ہی یہ اسم ہے نہ ہی یہ فیل ہے تو اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا مین سے جو بولتے ہیں پریپوزیشن حرف جر جو ہیں وہ ہے مین مین شیطانی اشیطان اس کے دو روٹ ورڈ آئے ہوئے ہیں ابھی الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بتائے ایک تو کہتے ہیں شین تو نون اور کچھ کہتے نہیں شین یا تو تو دونوں بھی ہم دیکھتے اس کا کیا ریلیشن ہے شیطان سے شیطان شین تو نون سے لیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا کیونکہ شیطان ہے بھی کیا اللہ کی رحمت سے دور ہے عربی میں بولتے ہیں برون شیطون برون شاتون بے کس کو بولتے ہیں کنویں کو بولتے ہیں شاتون بہت گہرا تو بعن شاتون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت گہرا کنواں بہت گہرا کنواں کیا ہوتا ہے بہت دور ہوتا ہے نظر بھی نہیں آتا اتنا دور تو اسی سے یہ شین تونون روٹ وٹ لیا گیا ہے اور ایون عربی میں کہتے ہیں دار یعنی گھر کا دور ہونا تو دور کے معنی میں اللہ کے رحمت سے دور ہے کچھ لوگ اپنے ہی بچے کو شیطان کہیں کا اس طرح سے بولتے اس طرح نہیں بولنا چاہیے یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ کے رحمت سے دور ہیں اس طرح کے ورڈ استعمال بچوں کے لیے نہ کریں شیطان اللہ کے رحمت سے دور رہ چکے پھر جو لوگ بولتے شین یا تو اس کا مطلب کیا ہے غصے سے جلنا یا جھلسنا برننگ اسکارچنگ بولتے نا برن تو اس کے لیے آتا ہے جھلس جانا یعنی یہ برننگ سے زیادہ مبالغہ ہوگا تو یہ شاتا یا شیتوت سے جھلسنا ویسے بھی شیطان کیا کرتا ہے شیطان ویسے بھی بنا ہوا آگ سے ہے نا تو وہ غصے سے جلتے کوڑتے رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسانوں کے لیے جنت لکھی گئی ہے اگر وہ اچھے کام کرے تو تو جلتے کوڑتے رہتا ہے تو اسی سے شین یا تو بھی اس کا روٹ وٹ لیا گیا ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ہر سرکش کو کہتے ہیں خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی اور دیگر حیوانات ہو اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے جو بھی سرکش ہو اسے کہا جاتا ہے ایون قرآن میں بھی آتا ہے جو انعام آئے نمبر ون ہنڈریڈ ٹویلو میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے یعنی یہ جو نبی ہے جتنے نبی آئے ان کے جو دشمن تھے وہ بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن یعنی کچھ انسان بھی تھے شیطان اور کچھ جن بھی شیطان تھے جن میں سے بعض بازوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسا ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں جن میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ ایک عالم کہتے ہیں کہ مجھے جتنا ڈر انسان شیطان سے لگتا ہے نا اتنا ڈر جنوں سے نہیں لگتا ہے کیونکہ اگر میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں تو جن شیطان بھاگ جاتے لیکن جو انسان شیطان ہوتے نا ان کے سامنے کتنا بھی آؤز و پڑے تو بھی وہ بھاگتے نہیں ہیں بہرحال جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی جو ترکش ہوتے ہیں اسے شیطان کہا گیا ہے پھر آؤز و من بنا شیتون رو جم آر روجیم کا روٹ ورڈ ہے روجیم میم رجم کبھی سنا ہوگا آپ نے جس کا مطلب ہے سنسار کرنا میرڈ میل یا فیمیل یعنی جو عورت یا آدمی جو شادی شدہ ہوتے ہیں زانی ہوتے ہیں زنا کرنے والے ان کو کیا کیا جاتا ہے رجم کیا جاتا ہے ان کو پتھر مار کے ختم کیا جاتا ہے تو اسی سے یہ را جیم میم سنسار کرنا دھتکارنا یا بے سوچے سمجھے منہ سے کوئی بات نکالنا اب سورہ کہف میں پڑھیں گے یہی را جیم میم سے جو روٹ ورڈ آیا ہوا ہے را جیم میم تو اس میں بے سوچے سمجھے کوئی بھی اپنے منہ سے بکنا کوئی بھی بات نکالنا اس کے لیے بھی آیا ہوا ہے پھر لانت کرنے کے معنی بھی آتا ہے رجم کا جیم جم اور مجازن یعنی میٹافوریکل اگر دیکھا جائے تو جھوٹے گمان کے لیے آتا ہے یا تو کسی کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے اسی سے رجام بھی ہے رجام کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل میں رجام اگر کہا جائے نا تو وہ پتھر کو کہتے ہیں رجام پھر اسی سے وہ رجم پتھر مارنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا یہ ورڈ ایکچوئل میں رجام جو تھا وہ پتھر کے لیے بولا جاتا تھا لیکن بعد میں رجم کر کے یعنی پتھر سے مارنے کے لیے رجم استعمال کیا جانے لگا اسی طرح آپ سنے ہوں گے کبھی مرجوم یا مرجومین قرآن میں بھی آتا ہے مرجومین یہ پلولر کے لیے جمع کے لیے آتا ہے مرجومین بہت سارے مرجومین اور مرجوم جو ہے وہ مفول کے اسکیل پہ یعنی جس پہ کام کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے جس کو پتھر کے ذریعے سنسار کیا جائے پتھر مار کے ختم کیا جائے اس کو کہتے ہیں مرجوم تو یہ آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ورڈس یعنی ایک روٹ ورڈ سے کتنے سارے ورڈ آپ نے بنا دیے